حضرت حجاج بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو ہو جائے تو وہ حلال گیا یعنی اس کے لیے حلال ہو جانا با ہے اور آئندہ کے لیے اس پر حج ہے جناب اکریمہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نُما اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں پوچھا ان دونوں نے حجاج کی روایت کی تصدیق کی سننے ابو داود حدیث نمبر 1862